وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى ولو كنت فضا غليظ بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وقال تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواه مسلم وعنها رضي الله تعالى عنها قالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق, فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به طواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة حاضرين جماعة ديني أرمي اللي بهايوه سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو اس مبارک خطبہ جمعہ میں تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب گنہگار بندوں کے اندر تقوا کی صفت پیدا فرما دے گناہوں سے بچنے لگ جائیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین رب العالمین عزیزوں اور ساتھیوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو بڑا افو اور درگزر کرنے والا دین بنایا ہے اللہ خود رحیم ہے رحم کرنے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے حلیم ہے برداشت کرنے والا ہے بردبار ہے جو نبی ہمیں عطا فرمایا وہ بھی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے وما و الا رحمت کا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور ہمیں جو دین عطا فرمایا بڑا رحمت والا دین ہے بڑا نرمی والا دین ہے بڑا مہربانی والا دین ہے بڑا آسان دین ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اس دین کے اندر آسانی کو پسند فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جب دو معاملوں میں جو دو چیزوں میں دو فیصلوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان ہوتا اس کو پسند فرماتے اس کو اختیار کرتے تو یہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے رحمت کا دین ہے نرمی کا دین ہے اور کیا کہتے ہیں رشت کا دین ہے محبت کا دین ہے اور اس سہل پسندی کا دین ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ایک لفظ رشتے ہے رشتے معنی کیا ہوتا ہے نرمی پیدا کرنا ہاں نرمی پیدا کرنا اس کے معنی ہے نرمی کے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی نے اس نرمی کو اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس نرمی کا اس نرمی کو اختیار کرنے کے بارے میں اپنے بندوں کو ہم نے دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے ان غلاموں کے لیے ان فقیر اور مسکین مسلمانوں کے لیے ان مہاجرین اور انصار کے لیے جن میں سے اکثر اکثر لوگ جو ہے غریب مسکین اور کمزور طبقہ ہے کمزور لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے غلیب القلب اور اگر آپ سخت روح ہوتے سخت خو ہوتے یعنی سخت مزاج ہوتے بد اخلاق ہوتے ہاں اور درست ہوتے سختی آپ کے اندر ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا لن من حولک یہ جو آپ کے پاس آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد ہر وقت پروانوں کی طرح سے آپ کے اوپر نچھاور ہونا چاہتے ہیں ہاں بالکل قریب قریب رہتے ہیں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتے ہیں لن قبو من حولک آپ کے پاس سے یہ بھاگ چاہتے تو اخلاق کے اندر آدمی کے کردار کے اندر آدمی کے قول کے اندر آدمی کے فیل کے اندر آدمی کے عمل کے اندر اگر نرمی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے <coughs> اور مہربانی ہوتی ہے رشتے ہوتا ہے شفقت ہوتی ہے ہاں تو آدمی کے اندر وہ چیز آدمی کو کیا کر دیتی ہے نکھار دیتی ہے آدمی کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا کہ ہر صحابی کے اندر محبت تھی اور ہر صحابی یہ سمجھتا تھا یہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا خیال کرتے ہیں یہ آپ کا معاملہ تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاقو وسطر لہم ان کو معاف کر دو اگر کبھی ان سے کوئی کیا کہتے ہیں آپ کی شان کے خلاف یا کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ان کو معاف کر دو ان کو معاف کر دو اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بھی بیان فرمائی ہے اور عزت للمتقین جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ فکور جو لوگ مشکل میں پریشانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں ولکا غمین الغیم اور غصے کو پی جانے والے ہیں ولافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وقف جنا لمن اتباع کا من المومنین آپ کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے آپ نرم ہو جائیے وقف جنا اپنے بازو کو پروں کو نرم کیجیے گرا کے رکھیے یعنی آپ نرم ہو جائیے آپ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں شاید آپ نے کبھی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب پرندے اپنے گھونسلوں سے کہیں چلے جاتے ہیں تلاش رزق میں رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں اور پھر جب وہ اپنے گھونسلے پہ آتے ہیں اور گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے بچے کس طرح سے اپنے ماں باپ سے محبت بھرے لہجے میں اور یہ چاہتے ہیں کہ ماں اور اس کا باپ کچھ لے آیا ہوگا کھانے کے لیے چوٹ کھولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پرندے کس طرح سے اپنے بازو کو ایسے اس طرح سے نرم کر کے ان کو اپنے گوشے میں اور اپنے میں لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی نرمی کے بارے میں اپنے نبی کو حکم دیا وقف آپ مومنوں کے لیے نرم ہو جائیے اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ

کسی بات پر اس تک نہ کہیں ان سے اب اچھی بات قولن کریمہ کہیں اچھی بات کہیں بہترین بات کہیں وقف الحما جنا من الرحمة آپ رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھائے رکھیے اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل نرمی کے ساتھ پیش کیجیے ان پر رحم کیجیے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کیجیے تو یہ نرمی بڑی اچھی چیز ہے آپ نرمی کو بھی لے لیں سختی کو بھی لے لیں آپ دیکھ لیں کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے نرم مزاج ہوتا ہے اس کا اس کا مزاج نرم ہوتا ہے ہاں کہ کسی بات پر اس کو جلدی سے غصہ نہیں آتا بات کرتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ کرتا ہے اور کچھ معاملہ کرتا ہے تو اچھا معاملہ نرمی کے ساتھ کرتا ہے وہ شخص لوگوں کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس شخص کے کے جس اندر سختی ہے ہے چند غصہ ہو جاتا بات میں سختی ہوتی ہے بولتا ہے تو زور سے بولتا ہے غصہ ہو کر کے بولتا ہے ہاں کچھ بتاتا ہے تو زور سے بولتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہاں اس کے لیے لوگوں کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی ہے اور میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نرمی کا برتاؤ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اپنایا ہے اس نرمی کا کا رشتے معاملہ دشمنوں کے ساتھ اپنایا ہے کتنے ایسے واقعات آپ کو ملے گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں نے سختی اپنائی دشمنی کی گالیاں دی سب کچھ کیا لیکن اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا معاف کیا کہ نہیں وہ مکہ والے جنہوں نے پلان بنایا تھا کہ نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو کا گھر گھیر کر کے ان کو قتل کر دیں گے کامیاب نہیں ہوئے آٹھ سالوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور پھر آٹھ سالوں کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا اور خانے کعبہ سے بتوں کا سفایا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے ایک حاکم کی حیثیت سے ایک شاہ کی حیثیت سے خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور مکہ کے وہ سارے مجرمین جو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تھی مسلمانوں سے دشمنی کی تھی اسلام سے دشمنی کی تھی آج مجرمین کی طرح سے سر جھکائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ برتاؤ کروں گا تو انہوں نے کہا کہ کریم و اخن کریم وبن اخن کریم کیا آپ کرم کرنے والے ہیں کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں ایک کرم کرنے والے بھائی ہیں آپ سے رحم کی ہی امید ہے آپ سے نرمی ہی کی امید ہے آپ سے رفت ہی کی امید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذهبوا فانتم طلقاء چاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا اللہ تم کو معاف کر دیا میرے بھائیوں اس کا نتیجہ کیا ہوا ہاں چند ایک لوگ لوگوں کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے ہاں؟ غزب بدر کے موقع پر ستر لوگوں کو ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ستر کافروں کو ہاں ستر کافروں کو قیدی بنایا ستر مارے گئے ابو جہلا اور ابویا بن خلف اور اس جیسے اب بڑے بڑے سردار نے قریش جو بڑے گھمنڈ میں ہم مدینہ کو مدینہ پر جنہوں نے چڑھائی کی تھی اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے مارے گئے اور ستر قید قیدی بنا لیے گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا نرمی کے ساتھ برتاؤ کی نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا ان کی گردنیں نہیں ماری بلکہ ان کو مختلف معاوضے لے کر کے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اگر کوئی معاوضہ دینے کے قابل نہیں تھا تو اس سے کہا کہ تم کسی کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دو جاؤ کسی مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو جاؤ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے جو آپ نے جو ہے دشمنوں کے ساتھ اپنائی صحیح بخاری کی روایت ہے اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کیا کہا ان یہودا اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہنے کے بجائے سلامتی کی دعا دینے کے بجائے انہوں نے کہا السلام علیکم اور السلام مانے ہوتا ہے موت کیا کہا انہوں نے السلام علیکم کہ تمہارے اوپر موت ہو کتنا بڑا خطرناک جملہ ہم میں سے کوئی برداشت کر سکے گا کہ اگر کوئی کسی کو کہے تیری تیرے اوپر لانت تو مر جائے ہاں تو ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے کون برداشت کرے گا اس کو نبی یہودی آئے اور کہا السلام علیکم اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علیکم ولعن لعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم تمہارے اوپر موت ہو اللہ کی تم پر لعنت ہو اللہ کا تمہارے اوپر غضب نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ اے عائشہ ہاں؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو علیکی بالرفق وایاک والعنف تمہیں تو نرمی اپنانی چاہیے تم اپنے آپ کو سختی سے شدت سے غلط سے اور بدکلامی سے بچاؤ اولم چشمہ ما قالو کیا آپ نے سنا نہیں کہ ظالموں نے کیا کہا آپ کو آپ کو بدوا دیا السلام علیکم کہا کہ آپ کے اوپر موت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت لہم کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا میں نے کہا وعلیکم انہوں نے کہا السلام السلام علیکم تم پر موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا وعلیکم وعلیکم بات بن گئی میں نے اتنا ہی کہا ایسا اتنا ہی کہا اور ہاں، پھر فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں علیہم علیکم کہا میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر چاہتے تو صحابہ اکرام کو بلوا کر کے ہاں بلوا کر کے ان یہودیوں کو بدوا کر کے خوب اچھی طرح سے پٹائی کرواتے سزا سے دیتے اچھی طرح سے جوتے برساتے ان کے اوپر لیکن قربان جائیے بڑے نرم مزاج تھے بڑے اخلاق والے تھے صرف والے تم کہا اور معاملہ رفا دفا ہو گیا ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں اگر ایسے وقت میں ہم نرمی اپنائیں اور صبر کا ہاں، صبر کا مظاہرہ کریں حلم کو اپنائیں بردباری اور قوت برداشت سے اپنے اندر پیدا کریں تو معاملہ نہ بگڑے اور کیا کہتے معاملہ ختم ہو جائے کسی نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا خاموشی سے سر جھکا کر کے صبر کر لیا بات آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی لیکن اگر پلٹ کر کے جواب دیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا پھول کا جواب کانٹے سے دیا تو کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا بگڑ جائے گا اور لڑائیاں ہوں گی اور سچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی رشتے کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ ان الرزق لا يكون في شيء الا زانہ یہ نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے یہ نرمی کی خوبی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسے وہ سنوار دیتی ہے بنا دیتی ہے مزین کر دیتی ہے آراستہ پیراستہ کر دیتی ہے جس شخص کے اندر یہ خوبی ہوگی رشت کی نرمی کی مسامحت کی معاف کرنے کی درگزر کرنے کی برداشت کرنے کی صبر کرنے کی جس کے اندر خوبی ہوگی یقیناً وہ شخص سے ہاں وہ شخص سے لوگوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ولا شان یہ نرمی جس چیز کے اندر ہوگی اس کو مزین کر دے گی اور جس چیز سے نرمی ختم کر دی جائے گی اور نکال لی جائے گی تو اس چیز کے اندر وہ عیب پیدا ہو جائے گا وہ چیز عیب دار ہو جائے گی ایک انسان کے اندر نرمی نہیں ہے مسامحت نہیں ہے معاف کرنے کی طاقت نہیں اس کے اندر اور صبر قوت برداشت نہیں ہے نہیں حلم اور بدباری نہیں کسی کے اندر تو میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو اس کا جینا دشوار ہو جائے گا ذرا ذرا سی بات پر وہ لوگوں سے الجھے گا ذرا ذرا سی بات پر وہ غصہ ہوگا ذرا ذرا سی بات پر شور مچائے گا ہاں اگر طاقتور ہے تو دوسروں پر ظلم کرے گا اور اگر طاقت نہیں ہے اس کے پاس تو دوسروں سے مار کھائے گا ہے کہ نہیں کوئی دوسروں سے اس طرح سے برتاؤ کرے گا سختی کا برتاؤ کرے گا تو مار کھائے گا ستایا جائے گا لوگ اس کو تکلیف دیں گے کیوں اس لیے کہ اس کا مزاج اس کا اخلاق نہیں ہے اس کے اخلاق کے اندر نرمی نہیں ہے اور خاص کر کے ان حالات میں ہمیں نرمی اپنانی چاہیے جن حالات میں کہ ہم ہمارے تابع اور ہمارے ماتحت اگر کچھ لوگ ہوں تو مثال کے طور پر گھر میں ماں باپ ہیں ماں باپ کی نگرانی میں بچے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اپنانا چاہیے شفقت کا برتاؤ اپنانا چاہیے برداشت کا برتاؤ اپنانا چاہیے بچوں کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی کئی بار سمجھانا چاہیے صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھیے بچے کس طرح سے محبت کریں گے پیار کریں گے بات مانیں گے اور ان کی اچھی تربیت ہوگی ان کی اچھی تربیت ہوگی اور اگر ہم گھر کے اندر جابرانہ نظام قائم کرنا چاہے اور جبر کے ساتھ تشدد کے ساتھ سختی کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں گے اور جبری تربیت کریں گے تو میرے بھائیوں اس جبری تربیت کا فائدہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ بچے ڈر کر کے بچے ڈر کر کے ہماری بات مان لیں اور ڈر کر کے کام کر لیں لیکن اصل میں اس کی کی ان اچھی تربیت نہیں ہو پائے گی جیسے ہی یہ طاقت اور قوت ختم ہوگی بچے بالکل آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے اور نافرمانی پر اور کیا کہتے سرکشی پر اتر آئیں گے اسی طرح سے بھائی اور ساتھیوں استاد ہے استاد کے باتحت بچے ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں استاد کو بھی نرمی کا طریقہ نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے رشتہ اس کے اندر ہونا چاہیے کچھ پڑھانے میں کچھ سکھانے میں کچھ تعلیم دینے میں کچھ سمجھانے میں اس کو جو ہے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے رشتہ اس کے اندر ہونا چاہیے جس استاد کے اندر رشت ہوگا نرمی ہوگی اور کیا کہتے ہیں حلم ہوگا بردباری ہوگی صبر ہوگا تو وہ استاد بچوں کی نظر میں اسٹوڈینٹ کی نظر میں طلبا کی نظر میں بڑا شاگردوں کی نظر میں بڑا محبوب استاد بنا جائے گا اور جو استاد سختی کو اپناتا ہے درستی کو اپناتا ہے اور کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں طاقت کو اپناتا ہے بچے وقتی طور پر شاگرد وقتی طور پر تو اس کی بات مان لیتے ہیں لیکن ان کی اچھی تعلیم اور تربیت نہیں ہو پاتی اسی طرح سے میرے بھائی اور ساتھیوں یہاں اس ماحول میں آپ کے ورکشاپ ایریے میں بہت سارے لوگ ہر ورکشاپ شاپ میں کوئی سپروائزر ہوتا ہے اس کے بعد دو چار آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں ہاں کوئی مدیر ہوتا ہے اس کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ سیکھنے والے ہوتے ہیں کچھ سکھانے والے ہوتے ہیں یہاں بھی ہمیں نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے نرمی اختیار کرنی چاہیے رشتے کا برتاؤ ہونا چاہیے ہو محبت ہو کوئی بھی جو بھی ہمارے ماتحت ہے فور مین کے تحت یا سپروائزر کے تحت یا مدیر کے تحت یا مینیجر کے تحت جو بھی ہے اس کے ساتھ ہمارے اندر نرمی کا اپنا رویہ اپنانا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا چاہیے اخلاق سے محبت سے ہنس کر کے مسکراہٹوں کے ساتھ اور سمجھا کر کے نصیحت کے ساتھ کیوں اس لیے کہ جب آپ اس طرح سے اپنے ورکروں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی اور نظام ورکشاپ کا ورکشاپ کا مؤسسے کا ہاں، اس کمپنی کا اچھا چلے گا لیکن اگر وہی پر سختی ہو ہاں، اور کیا کہتے بدمزاجی ہو بد اخلاقی ہو اور کیا کہتے زور زبردستی ہو تو وہاں وہ معاملہ دیر تک نہیں چلتا ہے ورکر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں دوسری جگہ کوئی لے لیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یا کام خراب کر دیتے ہیں ہاں، جب محبت کا برتاؤ ہو محبت کا ماحول ہوگا رشت کا کا کا نرمی نرمی برتاؤ ہوگا تو ان شاء اللہ تبارک و سارا اچھا معاملہ ہوگا روم میں کمرے میں ہم لوگ کئی کئی لوگ جو ہے ہاں، یہ پردیش ہے ہم لوگ کئی لوگ ہاں، کیا کہتے ہیں ایک ایک روم میں تین تین چار چار لوگ رکھتے ہیں تو آپس میں ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے ہر ہر معاملے میں کھانے کھانا بنانے میں صفائی کرنے میں اسی طرح سے غسل کرنے میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے سختی نہیں سختی نہیں سختی اپنائیں گے تو بھائی کیا ہوگا کیا آپس میں تفرقہ بازی ہوگی اختلاف ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا لیکن اگر محبت سے رہیں گے نرمی کے ساتھ رہیں گے ہر ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں ہر ایک دوسرے کے ساتھ مسامحت کا کا درگزر معاملہ کریں ہر ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ایک ماحول کمرے کا روم کا بڑا اچھا بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ڈرایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اس کے تحت کچھ لوگ ہیں کچھ کسی چیز کا وہ ذمہ دار ہے اور ان کے ساتھ وہ نرمی اپناتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نرمی اپنانے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ من من ولی امر امتی اے جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہو یعنی میری امت میں سے کسی طبقے کا اگر وہ ذمہ دار ہو چاہے گورنر ہو یا کیا کہتے ہیں کوئی ذمہ دار ہو مدیر ہو فور مین ہو اگر ان کے ساتھ وہ سختی کا معاملہ کرتا ہے تو اے اللہ تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بد دعا ہے صحیح مسلم روایت کہ اگر میری امت کے ماتحت ہم میری امت کے کچھ لوگ کسی کے ماتحتی میں ہیں کسی کی نگرانی میں ہے کسی کے انڈر میں ہے اور وہ ان کے ساتھ سختی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ تو سختی کر اور اگر وہ ان وإن ومن ولی من امر امتی شیئن فرفق بهم فرفق به اور اگر کوئی شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہے اس سے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ وہ نرمی کرتا ہے فرفق بهم اے بہی اے اللہ تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کتنی بہترین دعا ہے میرے بھائی اور ساتھیوں اور یہ یہ بالکل سچائی ہے اور سچی بات ہے اور واقعات اور کیا کہتے ہیں حالات اس کے شاہد ہیں جو دوسروں کے ساتھ نرمی کرتا ہے نرمی کا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے اور جو دوسروں کے ساتھ سختی کرتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے اس کے اوپر بھی سختی کی جاتی ہے کبھی نہ کبھی اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہی ہے تو اس لیے میرے بھائی اور ساتھیوں یہ رفت رفت بڑی اچھی چیز ہے نرمی نرم برتاؤ نرمی کا طریقہ اپنانا نرم رویہ اختیار اختیار کرنا یہ اچھی چیز ہے اور ہم اگر یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری شخصیت کو ہماری حیثیت کو ہماری ذات کو مزین کر دے گا راستہ پہ راستہ کر دے گا اور اگر جس شخص کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے نرمی کا برتاؤ نہیں ہوتا ہے نرم اور نرم رویہ جس کا نہیں ہوتا ہے وہ بہت ساری پریشانیوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس بھی اس کے سلسلے میں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں نرمی کا طریقہ گھر میں رویہ اپنائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا ایسا عمدہ اخلاق اپنانے کی توقع پتا فرمائے حامد عبد العالمی صلی اللہ علیہ میرا محمد وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن الرحيم ونفعني لي أكل آياته الحكيم إنه تعالى جواد الملك الكريم الملك المرور والرحيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ومن كل ذنب فاستغفروه ہست بہر کو